فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون سو کافروں کے لیے ہلاکت و بربادی ہوگی اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے